عمروں نے خبر دی انہیں بکیر بن اشج نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا کریم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا صفا اور مروہ کے درمیان نالے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے یہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر پار ہوں گے صحیح بخاری حدیث تین ہزار آٹھ سو سینتالیس